بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو چھبیس اندھے بہرے نظریات سے بچیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کا نام ہے القرآن قرآن مجید جبکہ اس مبارک اور سچی کتاب کے نوے سے زائد صفاتی نام اور بھی ہیں مثلا الکتاب الذکر وغیرہ قرآن مجید کا ایک خاص موضوع ہے ظالموں کا انجام اور دوسرا خاص موضوع ہے مظلوموں کا مقام ظالموں کا انجام دنیا میں بہت سے ظالم گزرے ہیں اور قیامت تک ظالم لوگ پیدا ہوتے رہیں گے قرآن مجید نے ظالموں کا برا انجام بیان فرمایا ہے ظالم ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے ظالم ہمیشہ حسرت کی موت مرتا ہے اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا وہ چند دن ظلم کرتا ہے مگر اس ظلم کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاتا ہے قابیل سے لے کر اصحاب الفیل تک مختلف ظالموں کے نمونے قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں بس اسی طرح کے مختلف ظالم قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے یہ ظلم کی آگ جلائیں گے بہت سے مظلوموں کو ماریں گے مگر پھر خود اپنی جلائی ہوئی آگ کا ایندھن بن جائیں گے قرآن مجید نے یہ موضوع اتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اسے پڑھ کر ہر مومن ہر مسلمان بس یہی تمنا رکھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرے بے شک مظلوم بن کر مر جائے مگر ایک منٹ کے لیے بھی ظالم نہ بنے مظلوموں کا مقام دنیا میں بہت سے مظلوم گزرے ہیں اور قیامت تک یہ عظیم برادری موجود رہے گی اللہ تعالیٰ کی خاطر سچے دین کی خاطر بلند نظریات کی خاطر ظالم کے ظلم کا سامنا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے بندے قرآن مجید ان کے معطر تذکرے مہکاتا ہے بار بار سناتا ہے اور ان مظلوموں کا بلند مقام بتاتا ہے مظلوم بظاہر ناکام ہوتا ہے کیونکہ مارا جاتا ہے مغلوب ہوتا ہے قتل کیا جاتا ہے جلایا جاتا ہے سولی پر لٹکایا جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے ظلم کی آگ اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے ظلم کی موت اس کے لیے شہادت کی زندگی بن جاتی ہے ظلم کے تھپیڑے اس کے لیے اونچی پرواز بن جاتے ہیں قرآن مجید نے کئی مظلوم کردار ذکر فرمائے ہیں حابیل علیہ السلام سے لے کر شہدائے اخدود تک مومن بنی اسرائیل سے لے کر شہدائے ہجرت تک یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی ہتھیار تھا اور وہ تھا جان نثاری فداکاری اور قربانی انہوں نے بڑی استقامت سے یہ ہتھیار استعمال کیا یعنی اپنی جان قربان کر دی بس ان کے اس ہتھیار نے ہر ظالم کو ذلیل و ناکام کر دیا اور خود یہ مظلوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے سرفراز ہو گئے اون ناکام ہو گیا کہ ایک کمزور سی نہتی عورت کو نہ دبا سکا اپنی ساری طاقت کے باوجود اس عورت سے اپنی بات نہ منوا سکا اپنے تمام تر تشدد کے باوجود اس عورت کو نہ جھکا سکا جبکہ وہ عورت کامیاب ہو گئی کہ اکیلی اور نہتی ہونے کے باوجود اتنے بڑے بادشاہ سے نہ دبی نہ جھکی بلکہ اپنی جان دے کر اسے شکست دے گئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پا گئی فرعون جو چاہتا تھا وہ نہ پا سکا اسی کو ناکامی کہتے ہیں اور سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہتی تھی وہ انہوں نے پا لیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں قرآن مجید مظلوموں کا بلند مقام اتنی تفصیل سے سناتا ہے کہ ہر مسلمان دین کی خاطر ہر ظلم چہنے کی طاقت پا لیتا ہے اندھے بہرے نظریات امریکہ کے صدر نے پاکستان کو دھمکی دی وہ ایک بے عقل ظالم شخص ہے ہر دن ٹویٹر پر اپنی غلازت چھوڑتا رہتا ہے شمالی کوریا کو بڑی سنگین دھمکیاں دیتا ہے مگر جواب میں اسے گالیاں پڑتی ہیں شمالی کوریا کے حکمران بلا جھجکے اسے دو ٹوک جواب دیتے ہیں مگر جس دن سے ٹرمپ نے پاکستان کو دھمکی دی ہے پاکستان میں خوف کی فضا قائم ہو گئی ہے قرآن مجید نے منافقین کی ایک صفت بہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ہر آفت سے ڈرتے رہتے ہیں ہر مصیبت کا رخ اپنی طرف سمجھتے ہیں اور ہر دھمکی پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے حکمرانوں قلم کاروں اور دانشوروں کا آج یہی حال بنا ہوا ہے جس اخبار کو بھی اٹھا کر دیکھیں خوف زدہ دانشور خطرناک مستقبل سے قوم کو ڈرا رہے ہیں اور سب کا ایک ہی بات پر زور ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے مطالبات فوراً مان لیے جائیں جہاد اور مجاہدین کا بوجھ سر سے فوراً اتار دیا جائے اور ٹرمپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جائیں اتنی بڑی فوج اتنی مضبوط عوام اور ایٹم بم رکھنے والا ایک اسلامی ملک ایک پاگل کی ٹویٹر پر دی گئی دھمکی سے اس قدر خوف زدہ ہو جائے گا یہ بات سوچنا بھی شرمناک ہے مگر افسوس کہ یہ ذلت اور شرمندگی گزشتہ سولہ سال سے اس ملک کا مقدر بنی ہوئی ہے سولہ سال پہلے ایک ٹیلی فون کال پر ہمارے اس وقت کے حکمرانوں نے خوفزدہ ہو کر امریکہ کو افغانستان پر حملے کے لیے ہر سہولت فراہم کر دی امریکی فوج کو زمینی اور فضائی اڈے دے دیے ان کے لیے لاجسٹک کی ہر سہولت فراہم کی گئی عرب اور افغان مجاہدین پکڑ پکڑ کر ان کے حوالے کیے گئے اپنے کلیمہ گو افغان مسلمانوں کے قتل عام میں ظالم امریکہ کا مکمل تعاون کیا گیا اسی تعاون کی پاداش میں اپنے ملک کو بدمنی کی آگ میں جھونکا گیا دنیا بھر کے سفارتی اصولوں کو ذبح کر کے افغان سفیر تک کو امریکہ کے سپرد کیا گیا تمام اسلامی اور اخلاقی حدود کو پامال کر کے اپنے ملک کو ظالم اور بدکار درندوں کی چراگاہ بنا دیا گیا مگر جواب میں کیا ملا آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے پیسے لے کر ہم سے دھوکہ کیا گیا ہے سولہ سال کی اس ذلت کے باوجود آج پھر ٹرمپ کی دھمکی پر گردن جھکانے کی تیاری کی جا رہی ہے حالانکہ اب اگر پاکستان دوبارہ جھکا تو شاید حالات قابو میں نہ آ سکیں کیونکہ اس بار امریکہ اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ انڈیا بھی جڑ چکا ہے اور ان دونوں کے مطالبات کی فہرست بہت طویل ہے وہ پاکستان کو نچوڑ کر رکھ دیں گے مگر ان کی خواہشات اور مطالبے پورے نہیں ہوں گے مگر اندھے اور بہرے نظریات رکھنے والے نون لیگی لسانیت پرست اور ماضی کے کمیونسٹ سب مل کر خوف کی فضا بنا رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس چند تنظیموں پر پابندی اور چند افراد کی حوالگی سے سب دشمن مطمئن ہو کر دوست بن جائیں گے اور پاکستان میں ترقی کا سیلاب آ جائے گا حالانکہ یہ ان کی خام خیالی ہے پاکستان اگر آج بچ سکتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ماضی کی ہول نہ غلطی سے اپنی گردن آزاد کرا لے افغانستان کے خلاف جس جنگ میں پاکستان امریکہ کا اتحادی بنا تھا وہ جنگ ایک ظلم تھی جب تک پاکستان اس ظلم سے خود کو علیحدہ نہیں کرتا اس وقت تک نہ پاکستان میں مکمل امن آ سکتا ہے اور نہ دشمنوں کا دباؤ کم ہو سکتا ہے پاکستان کو اس حرام جنگ حرام ظلم اور حرام اتحاد سے باہر نکالنا ہی اس ملک کو امن اور ترقی کی راہ پر ڈال سکتا ہے اس وقت ظالم طاقتوں نے اپنے خزانوں کے منہ ان لوگوں کے لیے کھول دیے ہیں جو پاکستان میں خوف کا ماحول بنا رہے ہیں جبکہ نون لیگوں کے نظریات تو ویسے ہی اندھے بہرے اور ظالمانہ ہیں وہ پاکستان کی ہر طاقت اور قوت کو ختم کر کے اسے ایک آزاد اسے ایک تجارتی بازار اور مارکیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس جب ملک سے جہاد ایٹم بم فوج اور ہر طاقت کو نکال دیا جائے گا تو ہم میں ہم میں ہم سے کسی کو خطرہ نہیں رہے گا تب امریکہ ہمیں اپنی گود میں اور انڈیا ہمیں اپنی باہوں میں لے لے گا اور ہم سنگاپور اور دبئی کی طرح ساری دنیا کے لیے ایک آزاد تجارتی منڈی بن جائیں گے تب ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور پیسہ ہی انسان کا اصل مقصود اور مطلوب ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس دن پاکستان اپنی طاقت سے دستبردار ہوگا یہ دشمن ممالک اسے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے اور اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے حسبن اللہ و نعم الوکیل ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب انہیں کفر اور ظلم سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ ہرگز نہیں ڈرتے بلکہ کہتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ تعالی ہماری مدد کے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے امریکہ اپنی تمام تر طاقت استعمال کر کے افغانستان کے نہت طالبان کو شکست نہیں دے سکا پھر ہمیں اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے باقی رہا انڈیا تو اس پر اس وقت آر ایس ایس کی حکومت ہے اور آر ایس ایس کا واضح ایجنڈا اکھنڈ بھارت کا ہے انہوں نے کبھی بر صغیر کی تقسیم کو قبول اور تسلیم نہیں کیا ہمارے حکمران نجم سیٹھی وغیرہ سے سبق پڑھنے کی بجائے انڈیا اور افغانستان کے حالات کا خود بغور جائزہ لیں انڈیا ہماری طرف دوستی کا جو بھی پیغام بھیجتا ہے اس کے پیچھے اس